حضرت قطادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو طویل کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1353